جب آدمی قیام کی حالت میں ہو تو نگاہ اس کی سجدے جہاں کرتا ہے موزے سجود پر ہونی چاہیے قیام میں اور جب آدمی رکو کرتا تو اپنے پیروں پہ ہونی چاہیے جب سجدہ کرتا ہے تو اپنی ناک پر نظر ہونی چاہیے جب اتحیات پڑھے تو اپنے دامن پہ اس کی نظر ہونا چاہیے